جریر نے آمد سے انہوں نے ابو صالح سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی غلام کو میرا بندہ نہ کہے بس تم سب اللہ کے بندے ہو البتہ یہ کہہ سکتا ہے میرا جوان اور نہ غلام یہ کہے میرا رب یعنی پالنے والا البتہ میرا سید یعنی آقا کہہ سکتا ہے صحیح مسلم 2500 حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو پچہتر